نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سہلہ بنت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے کے رسول سالم میرے پاس آنے جانے کی وجہ سے میں اپنے خاون ابو حضیفہ کے چہرے پر کراہت کے آثار دیکھتی ہوں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے میں نے کہا وہ تو داڑھی والا ہے آپ نے فرمایا دودھ پلا دے اس سے ابو حذیفہ کے چہرے کی کراہت ختم ہو جائے گی وہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر کراہت محسوس نہیں کی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیس